اس سے یہ معلوم ہوا کہ مومنین کی خبریں اسلام میں ان کی تعظیم مطلوب ہے توہین مطلوب نہیں کیونکہ استعمال تیار اور سمجھیں خیر اس کے بعد میں ابن قیم کلام کلام طرف لوٹتا ہوں يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية مختلف حدیث مبارکہ سے یہ الفاظ جمع کیے ہیں ابن قیم نے جو سلام سلام کے وہ سنا پھر میں وضاحت بتاتا ہوں تو ابن قیم لکھ رہا ہے اہل قبور پر جو سلام کیا جاتا ہے یہ سلام بھی بتا رہا ہے وہ علم و شعور رکھتے ہیں کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ سلام ایسے شخص پر کرنا کہ جو شعور نہیں رکھتا اور علم نہیں رکھتا سلام کرنے والے کے متعلق محال یہ محال ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب قبروں کی زیارت کریں تو وہ کہیں کہ اے گھروں والے تم پر سلام ہو مومنین و مسلمین اور بے شک انشاءاللہ ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں اللہ تم رحم فرمائے ہم میں سے اگلوں اور اور ہم میں سے اور تم میں سے اگلوں کو اور پچھلوں پر اور پچھلوں پر نس اللہ لنا ہم تمہارے لیے سوال کرتے ہیں نس اللہ لنا ہم اپنے لیے سوال کرتے ہیں اور تمہارے لیے عافیت اور آرام آرام یعنی یہ سلام جو کہا جاتا ہے نا قبور کو اس کے الفاظ ہیں مختلف جمع کیے ہیں مختلف مبارکہ سے ابن قیم نے سلام علیکم اہلت دیار گھروں والے تم پر سلام سلام اللہ اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی قبریں جہاں ہیں یعنی قبرستان ان کو بھی گھر فرمایا دار فرمایا دار اور دار جو ہے وہ دور سے ہے جہاں آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے گھر جس کو کہتے ہیں دار گھر کو کہتے ہیں گھر میں چلنا پھرنا ہوتا ہے آنا جانا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو دار کہتے ہیں دار دور دور مانا چکر انسان اپنے گھر میں گھومتا رہتا ہے چکر لگاتا رہتا ہے اس وجہ سے اس کو دار کہتا ہے اور جو میت جہاں پر قبرستان ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستانوں کو دار فرمایا یعنی وہ بھی گھر ہے اور اسی مناسبت سے فرمایا ہے کہ جس طرح یہ گھر ہیں زندوں کے کسی ان کے بھی گھر ہیں اور جس طرح یہ آتے جاتے رہتے ہیں وہ بھی آتے جاتے اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی رحم فرمائے ہم اور تم میں سے اگلوں اور پچھلوں یہ سلام اور یہ خطاب اور یہ پکار یہ موجود کے لیے ہے یعنی جو یعنی سلام قبروں والوں کو کیا جاتا ہے یہ ایسے موجود کے لیے ہے جو سن رہا جو خاد وہ کہو اور ہے وہ ضرور دو اور جواب دیتا ہے اگرچہ سلام کہنے والا اس کو نہیں سنتا لیکن وہ بھی یہ نہیں ہے کہ سارے نہیں سنتے کئی بار سنتے ہیں جن کے سامنے یہ دنیا کی اشیاء چیزیں پردے رکاوٹیں نہیں بنتے جیسے اولیاء انبیاء علیہ السلام اور اولیاء جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قبر والوں کو دیکھ رہا ہوں ان کا عذاب ہو رہا اس کا مطلب یہ مطلب نکلا کہ جو وہ آگے کہتے ہیں ان کو جو نہیں سنتے جو ان کا جو جواب ہوتا ہے نہیں سنتے وہ سارے بعض ایسے ہیں اپنا اکثر لوگ ایسے ہیں جو سنتے بعض ایسے ہیں جن کو انبیاء اور اولیاء کہتے ہیں الحمد اللہ تسلیم وہ سنتے ہیں ان کی بات خیر تو آگے لکھ رہا ہے کہ سلام کہنے والا اگر چون کے جواب نہیں لیکن وہ جواب دیتے ہیں یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے کہ جب کوئی آدمی ان کے قریب نماز پڑھتا ہے تو شاہد ہو وہ نماز کا مشاہدہ کرتے ہیں دیکھ رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے وہ عالم کو سلاد نہ ہو اور اس کو ہیں طرح نماز نماز اور یہ ان کے لیے ہوگی جو محروم خبر میں نماز کیوں کیوں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا عطا دولت زیادہ سمجھ نہیں آئی بات یعنی یہ نہ یعنی سمجھنا کہ تمام ایسے نہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی ولایت اور اپنی دوستی کی دولت عطا فرمائی ہوتی ہے نا وہ قبروں میں نماز اور یہ آثار یہ بہت سی روایات زیادہ نہیں یہ بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جو یہ بتا رہی ہیں جن میں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ قبر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سارے نہیں پڑھتے بات سمجھنا اور یہ متواترات میں سے چیز بھائی تو یہ کہہ رہا ہے کہ حالا ذالکہ وہ رشتے رش ہوتا ہے یعنی جو یعنی نماز وہاں پر نہیں پڑھی ان کو رش ہوتا ہے یار کاش یہ جس طرح یہ پڑھ رہا ہے ہم اس قبر میں قبر میں یار تسلیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے آج کی رات یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے صحیح حدیث اس کا مطلب یہ نکلا کہ کئی پڑھتے ہیں اور زیادہ نماز کیونکہ جو یہاں پر ہماری طرح محروم رہتے ہیں نماز کی دولت سے اور شریعت کی اتباع سے اور ولایت تو وہ ظاہر بات ہے وہاں پر محروم رہتے ہیں اور جو اللہ تبارک و مطالعہ جن کو ولایت کی دوستی ولایت کی دولت اور محبت کی دولت عطا فرما دیتا ہے جی تو وہ وہاں پر بھی وہی لوٹھی لیتے ہیں عبادت سے جو وہ زندگی کی حالت میں جس طرح لطف لیتے ہیں وہاں پر بھی کیونکہ وہاں پر بھی تو زندگی ہے وہ بھی تو افطار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر فرمایا سمجھ نہیں آ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آپ اس کو گھر کبھی نہ فرماتے بات سمجھ خیر خیر آگے سند کے ساتھ یعنی یہ سند امام ابن ابی دنیا کی یہ ابن قیم ان سے نقل کر سند کے ساتھ یہ بات نقل کر رہا ہے قال یزید بن حارون اخبرنا سلیمان التہمی عن ابی عثمان النہدی ان ابن ساس ان ابن ساس خرج فی جنازت فی یوم جنازت فی یوم وعلیہ فیاب الخفاف فانتہا الى قبر قال فصلیت رکعتیں ثمت تکعت علیہ فواللہ انہ قلبی لیقوان اذ سمعت صوتا من القبر الیک عنی لا تؤذن فانکم قوم تعملون ولا تعلمون ونحن قوم نعلم ولا نعمل ولا ان یکون لی مثل رکعتائک احب الیہ احب الیہ من کذا وکذا فہذا قد علم اتقاء الرجل على القبر وبالصلاه ابن قیم لکھ رہا ہے کہ امام ابن ابی دنیا صحیح سند کے ساتھ بات نقل کر رہے ہیں کہ ابن ساس فرماتے ہیں کہ ابن ساس تشریف لے گئے ایک جنازے میں اور ہلکے سے کپڑے پہنے ہوئے قبر قبر پر جا کر تو وہ فرماتے ہیں میں نے دو رکعت نماز پڑھی ثم سکھا تو پھر میں نے وہاں قبر کا آسرا لیا اور ٹیک لے کر تکیا لگا کر قبر کے ساتھ سو فواللہ ان قلبی لا یقلان اللہ کی قسم میرا دل جاگ رہا تھا کہ اذ سمعت صوتا من القبر میں نے قبر والے کی آواز سنی تو کہتا ہے الہ کا نہیں ہٹ جا لا تو مجھے تکلیف مت دے قَوْمٌ تَعْمَلُونَ تم وہ لوگ ہو جو عمل کرتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے کہ آگے کیا ہے صحیح طرح مشاہدے والا علم نہیں رکھتے ہم ادھر آ کر حقیقت کو صحیح طرح جان لیتے ہیں لیکن ہم یہاں عمل نہیں کرتے یعنی کیا یعنی مطلب؟, مطلب کہ ہم یہاں پر ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ جس کی جزا ہو کیونکہ تکلیف کا وقت ختم ختم ہو گیا عمل کی جزا سزا ادھر ادھر جو عمل کرے گا اس کی جزا سزا ہوگی ادھر جو عمل کرے گے کرتے بھی ہیں نا امبیا اور اولیاء تو وہ جزا سزا نہیں ہوگی وہ محض ذوق اور لطف اللہ تعالی کی عبادت کا ضرور لینے کے لیے جیسے فرشتے فرشتے عبادت کرتے ہیں وہ عمل جزا کے لیے نہیں وہ سرور کے ان کی غذا ہے سمجھ نہیں ملائکہ کی عبادت غذا ہے بطور کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ نہیں ہے کو جگہ ملے گی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ قبر والا اس نے کہا مجھے کہ تم تم کرتے ہو جانتے نہیں ہم جانتے ہیں کرتے یعنی, یعنی ایسا کہ جس کی جزا ہمیں ملے ولا يكون لي مثل ركعتك احب الي من یہ جو تو نے دو رکعتیں پڑھی ہیں اگر ادھر میرے مجھے اجازت ہوتی نا کہ ایسی نماز پڑھ لو جس کی تمہیں جزا ملے ملے تو یہ ایسی دو رکعتیں میرے لیے اس وقت ساری دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہیں زیادہ پسند ہیں کیونکہ جان گئے نا پتا ہے کہ اب دو رکاتوں کی کیا قدر ہے جس کو ہم بے قدر الرجل على القبر قبر وابے قیم لکھ رہا ہے دیکھ لو کہ وہ قبر والا جو تکیا لگا کر اس کی قبر کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو بھی جان گیا ہے اور اس کی نماز کو بھی جان گیا یہاں ایک عجیب بات بتاتا چلوں بات آ گئی اس نے پیچھے کہا کہ جب کوئی آدمی ان کے قریب نماز تو مشاہدہ کرتا ہے اور پھر آگے یہی ابن قیم یہ واقعہ حضرت ابن ساس والا لکھ رہا ہے اور بغیر رد کے آگے جا رہا ہے بغیر پھر ایک نہیں آگے آگے پھر امام ابن ابھی دنیا کی کتاب کے حوالے سے پھر آگے نماز قبروں میں نماز قبرستان میں نماز کہہ رہا ہے بتا رہا ہے بات کو سمجھنا ذرا وہ بھی سنا دیتا ہوں اسماعیل بن بنایا ثابت بن سلیم حدثنا ابو قال اقبلت من کالا شامل ابو قلابہ فرماتے ہیں میں ملک کے شام سے بصرہ کی آیا ہوں فنزل تو ٹھہرا ایک جگہ ٹھہرا فتح تو تو ہر میں نے قبر پر سر رکھ کر سو گیا جاگا پیدارو پیدا قبر القبر نہیں میری شکایت کرتا ہے قبر والا کہتا ہے آج رات تو نے آج رات سے مجھے تکلیف دینی قال انکم تعملون ولا پھر وہی بات کی اس نے کہ تم یار کرتے ہو جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے پھر اس نے کہا رکعتان اللتان رکھا من رکھا وما فیہا پھر وہی بات کی اس نے ان سے بھی ہاں جی ایک اور یعنی خبر والے یہ جو دو رکعتیں تو نے پڑھی ہیں ہمارے لیے تو دنیا و معاف سب سے بہتر ہے قال جزا اللہ الدنیا خیرا پھر اس نے کہا یار دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالی اچھی جزا دے ہماری طرف سے ان کو جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا فیل نہ اور جا کر بتانا کہ جب وہ دعا کر کے ہمارے پاس بھیجتے ہیں نا تو جیسے نور کے پہاڑ بن کر آتے ہیں اسی طرح دعائیں ہمارے پاس بن کر آتی ہیں من الدنيا وما فيها احب الي من الدنيا وما فيها ثم قال لم تر حيث قالوا شد فنونني فإن فلانا قام فصلى ركعتين لا نكون أقدر على أن أصليهما أحب إلي من من الدنيا وما فيها پھر اسی طرح کا ایک واقعہ اور بیان کر دیا دیکھ کے یہ آگے پھر اسی طرح کے واقعات پیش کر رہا ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں عجیب بات ہے استاد شگرد کی بے وقوفی کی ادھر ابن تیمیہ ادھر ابن قیم اب یہ سارے واقعات قبرستان میں نماز کے پڑھ پیش کر رہا ہے بلکہ پیچھے صاحب اس نے اپنی طرف سے بھی کہہ دیا ہے صلی قریبا منہم جب آدمی کوئی قبرستان والوں کے قریب نماز پڑھتا ہے اہل کے قریب نماز پڑھتا ہے پھر آگے جو اگلا واقعہ حضرت ابن احساس کا پیش کیا ابن احساس کا اس میں تو صاف ہے فنتہا الى قبر قال فصل لے تو ادھر استاد شاگرد یہ کہتے ہیں ابن ابن تیمیہ قیم مجموع الفتاوا اس کا بھرا پڑا ہے خصوصاً زیارت والی والی جس میں صاف کہتا ہے کہ جو مسجدیں قبروں کے ساتھ بنی ہوئی ہیں ان کو گرانا فرض ہے وہ شرک پر بنی ہوئی ہیں ان میں نماز پڑھنا رہا نماز پڑھے گا تو باطل ہوگی پڑھنے والا گناہ گار لانتی وہ مسجدیں لانتی ان کو گرانا فرض ہے کیوں اس وجہ سے یہ قبر کے ساتھ نماز او ہو اب عجیب بات ہے ادھر شگرد جی یا تو استاد کی بات بھول گئے مکالا مل گئے کیا کر گئے مکالا مل گئے استاد کی اور اپنی بات اور اپنا مذہب بھول گئے کہ مسلمانوں کو تو مشرق کسی بات پر کہہ رہے ہیں بار بار یہی جو شرک فتوے لگاتے تھے اسی پر لگاتے تھے قبورہ قبور مساجد اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا لہٰذا یہ مسجدیں بنا رہے ہیں مسجد بن گئی شرک ہو گیا ادھر نماز پڑھنا شرک نماز باطل باطل فلان ہاں جی اب میں پوچھتا ہوں خبیص خیر تو ہے کیا ہوا مردود کیا ہو گیا اتنا کل ماری گئی ادھر لکھ رہا ہے فنتہا قبر قبر کے ساتھ گیا نماز پڑھی سمجھ نہیں آئی کا اس میں اختلاف ضرور ہے قبرستان میں نماز مکرو ہے یا نہیں امام مالک اللہ مکرو قرار نہیں دیتے بات سمجھنا اور ہمارے امام صاحب مکرو قرار دیتے ہیں قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کو ذرا توجہ رکھنا لیکن شرک تو کسی نے نہیں کہا جب تک کہ قبر سامنے نہ ہو سجدہ قبر کو نہ ہو سجدہ قبر والے کے لیے نہ کرے شرک ہوتا اور کسی امام نے شرک خالی نماز پڑھنے کو شرک نہیں کہا جب تک کہ سجدہ اس کی طرف نہ ہو اور اس کو مسجود نہ بنایا جائے سجدہ اس کے لیے نہ کیا جائے توجہ رکھنا ذرا میرے بھائی اب یہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ ساری نمازیں باطل نماز ہوتی نہیں ہے مسجد گرانا فرض ہے بنانا شرک ہے حرام ہے یہ تعلیم قبر ہے فلا فلا طوفان چلا کر کے لانت پڑی ہوئی ہے اپنے خلاف جو کچھ اپنی ساری کی بنائی ہوئی عمارت کو ایک تھوڑی سے لمحے میں ایک ہی دھکے کے ساتھ گرا کے رکھ دیا ہے صاف لکھ رہا ہے کہ جناب سلر جو لو قریب میں جب آدمی ان کے قریب نماز پڑھے وہ مشاہدہ کرتے ہیں اچھا جی اچھا حضرت جی, جی، پھر وہ کدھر گئی نماز باطل ہونا کہاں گیا یہ آگے واقعات لکھ رہے ہو ہاں جی, ہاں جی، کیا وجہ ہے جی، حضرت جی استاد بھی ہی تھا پھدو شگرد بھی ہی پھدو متھے لگ گئے اتنا خبیصوں کو علم نہیں کہتا ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ کہہ گئے تھوڑی دیر بعد کچھ کہہ گئے ان کو اپنے کہے کا علم ہی نہیں ہوتا سمجھ نہیں آئی عجیب تناقض اور تضاد ہے کلام میں سے کہتا ہوں چلو اپنے بڑوں کی بڑوں کی وکالت کر کے تم جواب دے دو کیونکہ تم بھی تو کہتے ہو شرک شرک ادھر نماز پڑھی تو شرک شرک نماز باطل مسجد گرانا کے مذہب میں اور یہ مذہب ان خبیصوں کا بنا ہوا ہے اپنے تیمی اور اپنے قیم میں دو استاد شدیدوں کا بنا ہوا مذہب ہے میں پوچھتا ہوں اب کس بات کو ہم اسلام کہیں اور کس بات کو شرک اور کفر کہیں جہاں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب شرک ہے اس کو ہم اگر مانے وہ صحیح ہے تو یہ شرک تم نے کر لیا سمجھ نہیں آ رہی یہ تو شرک تم نے کر لیا تم صاف لکھ رہے ہو کتاب الروح میرے سامنے کھلی پڑی پڑی سفا نمبر آٹھ سے آپ کو سنا رہا ہوں اس میں تو صاف یہ لکھ رہا ہے کہ نماز قریب میں پڑھو تو جانتے ہیں کہ بات کیوں لکھ رہا بات تو حرام ہے ہے شرک پھر آگے واقعات پیش کر رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی قبرستان کے اندر نماز کے واقعات تمہارے نزدیک تو نبیوں کی قبروں کے ساتھ نماز پڑھے تو مشرق سمجھ نہیں خیر اس بات کی طرف پھر آگے جا کر لوٹنا پڑے گا ایک مرتبہ پھر لوٹیں گے یہاں پر کیونکہ اصل بات تو میں یہ بیان کر رہا تھا ابن قیم کے حوالے سے کہ اہل قبور برزخ والے جانتے ہیں سمجھتے ہیں سنتے ہیں بولو بولو بولو بولو جواب دیتے ہیں جانتے پہچان حالات تک کو جانتے ہیں جانتے ہیں اگر وہ مومنین ہیں اگر کیا ہے مومنین اب میرے بھائی آگے سنو آگے یہ لکھ رہا ہے چاند خوابیں جس طرح یہ خواب لکھی آگے پھر خوابیں لکھ کر اب یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے جو اب میں سنانا چاہتا ہوں یہ نو نمبر سفر پر کر رہا ہے وہاد ہل مرائی وہ علم تصحب مجھ اس بات فہیا اللہ کثرت وأنها لا يحصيها إلا الله الله قد قد تواتعت على هذا المعنى وقد قال النبي صلى عليه وسلم أرى رؤياكم ارار على أنها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواتعت على أنها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإذا تواتعت رؤيا المؤمنين على شيء ابن قیم کہہ رہا ہے یہ تمام خوابیں اگرچہ محض خوابیں ایسی بات کو ثابت کرنے کے لیے صحیح نہیں ہوتی لیکن کثرت سنو اتنی خوابیں کثیر بھائی اتنی کثیر خوابیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا وہ کہہ رہا ہے کہ قبور کے وہ مسائل جن کو پہلے بیان کر چکے ہیں دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ جانتے ہیں وغیرہ ان کے ثابت کرنے میں یہ بے شمار متفق ہیں اور پھر آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بتا رہا ہے آپ کی خواب کی بات پھر آگے ہے کہ جب مومنین کی خوابیں کسی بات پر متفق ہو جائیں یہ بات لکھنے کے قابل ہے غور کے قابل وہ کہہ رہا ہے کہ جب مومنین کی خوابیں کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ ایسے سمجھو جیسے روایتیں متفق ہو گئی <laughs> عجیب بات ہے اور جیسے روایتیں متفق ہو گئی اور جیسا کہ راج آرا آرا متفق ہو گئی ایسے سمجھو ہاں جی اور پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ اثر پیش کر رہا ہے مارا حسن حسن کہ جس کو مومنین حسن سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی حسن ہوتا ہے اور جس کو وہ برا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہوتا ہے یعنی کبھی جس بات کو سمجھیں گے وہ کبھی ہوگی جس کو اچھا سمجھیں گے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی تو پھر آگے یہ نقل کر رہا ہے اب عجیب بات یہ ہے کہ اس نے کیا کہا کہ بھائی جب خواب مومنین کی متفق ہو جائے کسی بات پر تو سمجھو روایتیں متفق ہو گئی حدیثیں متفق ہو گئی کیا مطلب کہ جس طرح حدیثیں متفق اور روایتیں متفق ہو جائیں تو ان کے اتفاق سے یا یقین حاصل ہو جائے گا یا کم از کم زن غالب ہو جائے گا اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ اگر خواب مومنین کی متفق ہو جائیں کسی بات پر کہ مومنین صالحین یار ہمیں بھی نظر آیا ہمیں بھی آیا ہمیں بھی آیا ہمیں بھی آیا ہمیں بھی آیا ہمیں بھی آیا صالحین بشرط ہوں شہادت ان کی اسلام میں قبول ہو ایسے نہ ہوں لانتی جن کی شہادت اسلام میں قبول نہیں ہوتی ایسے قذاب جھوٹ بولنے والے نہ ہوں اور شریعت سے متعارک میں جو اصول میں اور کے مطابق ان کی شہادت قبول ہوتی ہو تو اگر ایسے مومنین کثیر وہ متفق ہو جائیں خواب پر تو کہہ رہا ہے ایسے سمجھو وہ زن غالب کا فائدہ دے دیں گی جس طرح کے روایتیں فائدے یا یقین کا فائدہ بات سمجھ آئی کہ نہیں اور اس بات کا آگے پھر ذکر ان شاء اللہ سمجھ نہیں آئی پھر پھر آگے آگے لکھ رہا ہے صحیح حدیث کے حوالے سے مسلم شریف کے حوالے سے لکھ رہا ہے کس کے حوالے سے صحیح مسلم کے حوالے سے اور عنوان یہ ڈال رہا ہے وقت ثابت فی الصحیح ان المیت یستانس بالمشیعین لجنازۃ بعد کہ جتنے حضرات میت کے ساتھ یعنی میت کے جنازے کے ساتھ جاتے ہیں ان سے میت کو الفت ان سے پیار محسوس ہوتا ہے دفن کرنے کے بعد جب دفن کر لیا جاتا ہے نا تو وہ مانوس مانوس اس کو الفت الفت اس کی بادشاہ دور ہوتی وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ آگے مسلم شریف کی پر حدیث پاک پیش کر رہا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پھر یہ پورا واقعہ ایک حضرت عمر بن رضی اللہ کر کے پھر یہ کہہ رہا کہ آپ نے فرمایا اگر میں مر جاؤں اگر میں جاؤں تو ایک تو فرمایا رونے والی میرے ساتھ میرے جنازے کے ساتھ دوسرا آگ کیا نہ ہو آگ نہ اسی وجہ سے آگ ساتھ قبر میں قبر کے ساتھ رکھنے سے اس میں برا شگون ہے اس کا مطلب ہے جیسے اوپر آگے نیچے بھی آگ ہوئی تو یہ بری فال ہے اس وجہ سے بزرگان دین اگر بتی جلانا بھی وہاں پر منع کیا یہ دین میں رکھنے اگر وہاں پر اگر بتی اس وجہ سے جلائی جائے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بدبو نہ ہو خوشبو بندوں کو پہنچے تو پھر تو جائز ہو جائید ہو جائے ویسے اگر بتی جیسے قبروں پر جلا کر آ جاتے ہیں یہ بدعات اور حرام ذہن میں رکھنا اور اسی طرح دیے جلا دیتے ہیں قبروں پر اور دیے جلانے کی منتیں مانتے ہیں اور جناب جی, جی، کوئی وہاں پر قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا کوئی راستہ نہیں ہوتا محل ایسے دس دس تیس بیس سو سو سو دیے جلے ہوتے ہیں قبروں پر یہ سب اس کی کوئی اجازت نہیں ہے یہ الٹا برا شگون ہے یہ بات ہمارے اعلیٰ اہل سنت نے اپنے فتاوا میں بھی لکھی ہے اسی وجہ سے وہ صاحبی فرما رہے ہیں ایک تو بین ڈالنے والی میرے ساتھ ہو جنازے کے اور فرمایا دوسرا نہ آگ ہو تو تمونی جب مجھے دفن کر لینا مٹی ڈال لینا تو ثم اقیمو حول قبری پھر میری قبر کے آس پاس تم کھڑے ہو صحابی عمر بن عاص نے فرمایا میری قبر کے آس پاس کھڑے ہو جانا خدرامات دلہو ضرور جتنا دیر اونٹ کو ذبا کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت بنایا جاتا ہے جتنا دیر لگے گی اس پر اتنا دیر وہاں جتنا دیر اس پر لگتی ہے اتنا دیر میری قبر پر ٹھہرنا ہتھا سب کو جگ بہی رسولو ربی مالا ارا جگ بہی روسولا ربی میں دیکھوں گا اللہ تعالی کے جو ہیں پیغام لے کر آنے والے ہیں سوال و جواب والے فرشتے وہ کیا لے کر مجھ سے لے جاتے ہیں کیا سوال و جواب کرتے ہیں تو فرمایا تم نے اتنا دیر میری قبر پہ رہنا ہے تاکہ میں تمہارے ساتھ ان سے پکڑوں اس حدیث سے صحیح سے پتا چل گیا کہ جن سے یہ دعوے ثابت ہوتے ہیں یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کرتے کرتے سفا نمبر گیارہ پر جب پہنچتا ہے کتنے سفا پر گیارہ تو پھر امام حافظ عبد اشبیلی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں انل موتا یس جب کوئی مر کے جاتا ہے تو قبریں والے قبروں والے پوچھتے ہیں ان زندوں کے متعلق اور ان کی باتوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے عملوں کو بھی پھر یہ بات آگے کہہ رہا ہے بارہ سفر حضرت عامر ابن دینار سے یہ بات صحیح ہے کہ آپ فرماتے ہیں ما من میت یموت الا وهو يعلم ما يكون في اهله بعده وانهم لا يغسلونه ويكفنونه وانه لا ينظر اليه کہ حضرت عامر بن دینار فرماتے ہیں کوئی میت یعنی مومن یعنی مومن یعنی جب مرتی ہے تو فرمایا وہ جانتی ہے اس کے گھر میں اس کے بعد اس کے گھر میں پیچھے کیا ہو ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے یار یہ بات یہ میں باتیں سنا کر آپ پیچھے میں پھر جاؤں گا جو بات چھوڑ کر آیا تھا یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے السلام علیکم اس کی طرف لوٹوں گا لیکن یہ میں پہلے میت کے متعلق عام جو عام ہیں اموات ان کے متعلق بات کر رہا یعنی ہوں یعنی آپ میتوں کے متعلق کہ وہ ان کا یہ حال ہے کہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے حالات جانتے ہیں اور جب لوگ نہلاتے ہیں ان کو کفن دیتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوں اور پھر آگے یہ کہہ رہا ہے یہ تلقین کی بات آگے میں سنا دیتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی اور اسی سے اذان خبر پر اذان جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو وہاں بھی جو خبیص ایسے ٹانٹا کرتے رہتے ہیں ان کے باپ کی بات سناتا ہوں یہ آگے کہہ رہا ہے توجہ میرے بھائی پر اس سے پہلے ایک بات اور بھی سنا دوں جو لکھ رہا ہے وہ سخام مجاہد اللہ قال ان الرجل لا يبشر بے صلاح والد جو والدین ہوتے ہیں کسی کے والدین جب بیٹا ان کا پیچھے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو پھر وہ ادھر قبر میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نیک عمل کر رہا ہے شکر ہے چلو چلو چلو چلو بیٹا نیکمل پر تلا گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات حضرت سیدنا مجاہد سے مجاہد بن جبر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور مفسر قرآن تابعی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں ان سے یہ بات کہہ رہا ہے صحیح ہے صحت کے ساتھ ثابت ہے کیا کہ آدمی قبر میں اپنی اولاد کے نیک عمل پر خوش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اپنے والدین کو ناراض کر کے بھیج بیٹھے ان کا حق بنتا ہے بعد میں نیک ہو جائے تو ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی وہ خوش اور راضی راضی ہو جائے سمجھ نہیں لہذا چاہیے اولاد کو چاہیے اگر وہ والدین کو قبر میں خوش کرنا چاہتے ہیں تو خالی ختموں سے خوش نہیں ہوں گے یہ شریعت متحرہ کی اتباع کریں وہ قبر میں خوش ہو اب وہ مسئلہ آ گیا میرا بھائی تلقین کا پہلے تلقین سن لو تلقین کیا ہے جو حدیث ضعیف میں آئی لیکن تلقی بالقبول سے حدیث ضعیف یہاں پر صحیح ہو چکی ہے قوی ہو چکی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دامات جب تم میں سے کوئی مر جائے فرسب ہے تمہارے ہی تراب مٹی اس پر ڈال دو برابر کر لو قبر بنا لو فلیاہ قبر سے کے سرانے کوئی نہ کوئی تم میں سے کھڑا ہو جائے پھر کہے یا فلان ابن فلانا اے فلانی بی بی دے بیٹے فلان یعنی اس کا نام لے اس کی ماں کا نام لے لے فائن ہو یا وہ سنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ایسا جواب نہیں دیتا جس کو تم سنو جواب دیتا ہے مگر تم نہیں سنتے سمبل یقل پھر کہے دوسری مرتبہ یا فلان ابن فلان پھر وہ یستوی قاعدا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے سمل یقل یا فلان ابن فلان پھر فرمایا کہے یا فلان ابن فلان تیسری مرتبہ جب یہ پکارے گا وہ کہتا ہے ارشدنا رحمت اللہ اللہ تجھے ہدایت دے میری رہنمائی کا رہبری کر کی آخنا چاہنے ولا کن کم لا تسمعون آپ نے فرمایا وہ جواب دیتا ہے مگر تم نہیں سنتے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر پکارنے والا شخص کہے خرجت علیہ من دنیا یاد کر اس کلمہ شریف کو جو دنیا میں پڑھتا تھا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقران اماما کہ تو اللہ پر اللہ کے رب ہونے پر راضی تھا اسلام کے دینوں نے پر راضی تھا محمد کے نبی ہونے پر راضی تھا قرآن کے پیشوا ہونے پر راضی تھا آپ نے فرمایا جب تم ایسا کہو گے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے منکر نکیر وَيَقُولُ انْتَلِقْ بِنَا وَيَقُولُ يَتَأَخَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَيَقُولُ انطلق بنا فائن منکر و نکیر یتاخر کل واحد منهما فرمایا منکر نکیر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتا ہے چل بھائی چلیے ما یقعدنا عند هذا اب کون سی چیزوں میں بٹھائے گی اس کے پاس وقد لقتنا حجته اس کو تو دلیل سمجھا دی گئی ہے جواب سمجھا دیا گیا جب جواب اس کو سمجھا دیا گیا ہے تو یقول اللہ ورسول حجیج دونهما اب اللہ اور اس کے رسول اس کو جواب دینے والے بن اس کو کہتے ہیں تلقین کیا کہتے ہیں تلقین میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ فیلم یار ہم اگر وہ شخص اس کی ماں کو نہیں پہچانتا قال جن سے وہ الہ ہوا حضرت حوا کی طرف اس نے منسوخ کر یعنی ماں کا پتہ نہیں ہے تو یہ کہہ دے اے فلاں بیٹے اما ہوا کے سمجھ نہیں اب بات کو سمجھنا بھائی دیکھو پکار کرو اس سے کلام ہو رہا ہے سلام کے علاوہ اب یہ ابن قیم بڑی عجب عجب بات لکھ رہا ہے حدیث یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن ابن قیم کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ اس پر لوگوں کا عمل بہت پرانا آ رہا ہے صحابہ کے دور سے اگر وہ نہ سنتا ہوتا تو ایسا یہ کہنا اس کے ساتھ خطاب کرنا اتنی لمبی باتیں کرنا یہ تو بےکار ہوتا اور پھر آگے کہتے محمد امام احمد کا حوالہ دے رہا ہے کہ مجھے ہمبلی ہے ہمبلی ہونے کا دعویٰ کا محمد رحم اللہ امام احمد سے پوچھا گیا اس تلقین کے بارے میں فستا آپ نے فرمایا اچھا عمل ہے امام احمد جیسے بندے نے کیا فرمایا امام بخاری کے استاد نے فستا فرمایا اچھا عمل ہے وہ تجا بل اور آپ امام احمد بن حنبل نے دلیل کیا پیش کی فرمایا لوگوں کا عمل ایسے آ رہا صالحین لوگوں کا عمل معلوم ہوا اگر کوئی بات حدیث سے ثابت نہ بھی ہونا صالحین کا عمل آ رہا ہو تو امام احمد بن حنبل جیسوں کے نزدیک یہ بھی حجت اور دلیل ہے اور شریعت میں دلیل سمجھ نہیں ارے میرے بھائی اس بات کو غور سے سمجھنا یہ ابن قیم کی قلم سے نکلی ہوئی بات آپ کو کئی مقامات پر فائدہ دے گی کہ جو کہتے ہیں ہر بات میں حدیث لاؤ حدیث لاؤ یہ ان کا پیشوا کہہ رہا ہے کہ امت امت کا امت صالحین امت کے صالحین لوگوں کا عمل جو ہے وہ بھی ایک دلیل ہے اسی وجہ سے ہمارے اصول فقہ والے فرماتے ہیں تعامل صلاح بھی حجت ہے اور دلیل شریعت ہے تعامل صلاح حجت اور دلیل ہے اب یہ آگے کہہ رہا ہے فہاد الحدیث و یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مکمل ثابت نہیں ہے فت سال العمل به في صائر الامصار والاعصار من غير غیر انکار في العمل به کہتا ہے تمام شہروں دوروں میں تمام علاقوں اور دوروں میں بغیر انکار کے جو لوگوں کا عمل چل رہا ہے وہ کافی ہے اس بات کے ثابت کرنے میں کافی ہے اس کے ثابت میں اور آگے یعنی یہ اس کو پھر سمجھا دیتا ہوں کہ کہہ رہا ہے حدیث چاہے ضعیف ہے نا لیکن لوگوں کا عمل اس کو مضبوط کر رہا ہے کیا کر رہا ہے سمجھ نہیں پھر آگے کہتا ہے اللہ تعالی نے یہ امت بھر رکھی ہے زمین زمین بھر رکھی ہے امت کے ساتھ مشرق مغرب میں اور عقل کے اعتبار سے مشرق مغرب میں یہ امت بس رہی ہے اور عقل کے اعتبار سے یہ امت جو ہے وہ اکمل ہے ہے جی اور پھر وہ خطاب کر رہے ہیں اگر وہ نہ سنتا ہوتا یہ یہ تلقین سارے اس پر عمل کرتے اور کوئی انکار بھی نہ کرتا یہ کیسی عجیب بات ہے ہاں جی لہذا ثابت ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے عمل سے اور اس حدیث ضعیف سے کہ یہ بالکل بات عمل صحیح ہے تلقین صحیح ہے ہاں جی اور ائمہ کرام نے اس کی تصدیق کی اور یہ امام احمد بن حنبل امام شافعی ان کی فقہ حنبلی جو ہے نا اس کی النحا کتاب جو ہے اس کے اندر اور بہت سی حنبلی اور فقہ شافی کی کتابوں میں یہ تلقین کا لکھا ہوا ہے اور سن لو ان خبیصوں سے کہہ دو یہ جو اذان ہے یہ اسی کی ایک صورت ہے تلقین جو کہنا ہے جو کہنا ہے جو بتانا ہے وہ اذان میں سارا کچھ آ جاتا ہے آتا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کی اصل وہ تلقین والا مسئلہ ہے اب اب عرب کے علاقے میں عرب کے علاقوں میں تلقین چلتی ہے اس طرح جس طرح کہ میں نے روایت کے مطابق آپ کو بتا دیا ہے جو روایت کے الفاظ آپ کو سنائے ہیں رہا مسئلہ ہمارے ہندوستان اور ان علاقوں میں افغانستان کے علاقوں میں تو ان علاقوں کے اندر تلقین جو ہے وہ اذان کے ساتھ چلتی ہے لہذا جس طرح وہ صحیح ہے اور فائدہ مند ہے یہ بھی صحیح ہے اور فائدہ مند ہے اس کو بدات کہنے والا خود بداتی اور لانتی بدمی سمجھ آگے پھر یہ لکھ رہا ہے عجیب صحیح روایت صحیح روایت پھر کہہ رہا ہے تیرہ صفحہ پر وصح عن حماد بن سلمہ عن ثابت عن شہر بن حوشہ بن بن بن جثامہ وعوف مالک کانا متاخیین دو صحابی تھے حضرت صاحب جثامہ اور عوف بن مالک یہ دونوں بھائی تھے بنے ہوئے آپس میں کیا بنے ہوئے تھے بھائی بنے کالا صاحب لے حضرت صاحب نے آپ سے فرمایا بھائی جو بھی ہم تم میں سے ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے مرے گا تو وہ اپنے دوست کو پچھلے کو بتائے گا کہ کیا بنا بنا فرمایا حضرت انہوں نے فرمایا مصیبتوں کے بعد اللہ تعالی نے بخش دیا ہے اللہ میں نے ان کی گردن میں ایک سیاہ سیاہ نشان میں نے کہا بھائی یہ کیا انہوں نے فرمایا یار یہ دس دینار ہیں میں نے یہودی سے قرض لیے تھے وہ میری گردن میں پڑے ہوئے یہودی سے قرض لیے تھے یعنی ذمہ یہودی سے عربی سے عربی کا وہ میری گردن میں پڑے ہوئے ہیں وہ یار ان کو دے دینا اس کو اور فرمایا بھائی میرے بات سن لے میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا کوئی حادثہ ہوتا ہے میرے مرنے کے بعد تو مجھے اس کی خبر پہنچ جاتی ہے لنا یہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں چند دن پہلے بلی مر گئی کیا مر گئی مجھے وہ بھی پتا ہے وہ ان بن تیت منہ تو اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ چھ دن بعد ٹھیک چھ دنوں کے بعد میری بیٹی ہو جائے گی اوشو بے جا کر اس کو نیکی کی وسیعت کرو تاکید کرو فلما صبح جب صبح ہوئی کل تو علم کوئی علامت پاتا ہے تو پاتا ہے تو میں ان کے گھر والے کے پاس نا ترکت اخوانکم لم تقربنا منذ ما تسعد بھائی ایسے ہی کرتے ہیں کمال ہو گئی اتنا دیر ہوئے بھائی کو تمہارے کو جائے ہوئے پتہ ہی نہیں کیا قال فاتللت بما یاد یا اور مان میں بہانے بنانے شروع کر دیے کیسے ہو گیا ویسے ویسے جیسے لوگ بہانے بنایا کرتے ہیں اسی طرح میں نے بہانے بنانے شروع کر دیا یار یہ مجبوری تھی نہیں آ تو سکتی توجہ میرے بھائی بیٹھے بند جس سینگ کے متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ سینگ میں پڑے ہیں دس دن دس دن گھر میں میرے سینگ لٹک رہا ہے اس کے اندر دس دن پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا تھا تو فرمایا میں نے اسی طرح سینگ اتارا اس کے اس کے وہ بٹوا نکالا تھیلا اس کے اندر دس دینار تھے ہاں، دس دینار میں درم کر دس دینار تھے تو میں نے یہودی کو بھیج دی فکول تو ہلکا لگا آلہ صاحب میں نے یہودی سے جا کر پوچھا یار تیرا کو کردہ وردہ تھا میرے بھائی صاحب پر اس نے کہا رحم اللہ صاحب کا نمین خیار ہے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نے کہا یار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل مسلمانوں صحابہ میں سے تھا قلت لتخبرنی قال نعم نام تو نام اسلف تو اشرف جینار ہے تو اس نے کہا یہودی نے میں نے پوچھا یار بتا کیا ماجرا تھا کہا یار اس نے باقی دس دن مجھ سے مانگے کوئی قرضہ لیے تھے فن بس تو آئی لے تو وہ میں نے جو لیے تھے پکڑ کو اٹھا کر پھینک دی اس کی طرف کالا ہے بے اس نے کہا بے آئے نہیں وہی ہے جو مجھ سے جی لے کر گئے تھے کل تو ہار میں نے کہا یہ ایک بات پوری ہو گئی وہ علامت جو جاننی تھی یار جو واقعہ دیکھا ہے خواب میں صحیح ہے یا غلط ہے تو فرمایا ایک بات پوری ہوگی کال فکول تو حال حدث فیکم حدث بعد موت صاحب میں نے گھر والوں سے پوچھا بتاؤ کوئی حضرت صاحب کے میرے بھائی صاحب کے بعد جانے کے کوئی تمہارے گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا انہوں نے کہا نعم حدث فینا کذا حدث قال فقلت اذکروا انہوں نے کہا حیا تو ہے کوئی نہ کوئی میں نے کہا پھر یاد کرو انہوں نے کہا نام ہجرت الماتم الدعیا بلی مر گئی ہے چند دن ہوئے تو ہاتھ آنے میں نے کہا یہ دونوں باتیں پوری ہو گئی دونوں باتیں پوری ہو گئی تو اینا ابن میں نے پوچھا میرے بھائی کی بیٹی کہاں ہے بتیجی میری کالو تلا وہ کھیل رہی ہے پتا ہے تو اس کو میں لایا ہاتھ پھیرا پیدا ہے بخار میں تھی بچی تو معروفا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جس طرح صحابی پاک نے بتایا تھا کہ ٹھیک چھ دن کے بعد بیٹی فوت ہو جائے گی اسی طرح فوت ہو یہ ابن قیم کہہ رہا ہے حضرت صاحب بن جسامہ اور حضرت عوف بن مالک دونوں صحابی ہیں اور دونوں صحابیوں کا یہ واقعہ صحیح کتاب روح کے اندر اپنے نقل کر رہا ہے ارے سوچو تو صحیح ذرا یہ صحابی ہے گھر میں پیچھے بلی مر رہی ہے تو پتا ہے چھ دن کے بعد بچی فوت ہونی ہے تو چھ دن پہلے ان کو من پتا ہے اور اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں بتاؤ رسول اللہ سے کیا بات چھپی ہوگی یا جن کے صحاب صحابہ کی یہ شان ہے جن کے یہ صحابہ ہیں ان کی کیا ہوگی یار کیسی پڑی ہوئی ہے وہاں بھی کتوں پر یہ اپنے بڑے اور یہ اپنے بڑے کی بات نہیں سمجھ کتے اب کیا چلو پہلے صحابی کا فرد کرو عقیدہ نہ کہ اب جب یہ سب کچھ دیکھ لیا تو کیا اس کے بعد انہوں نے عقیدہ نہیں رکھا ہوگا کہ جو مر گئے ہیں وہ پیچھے کے حالات کو بھی جانتے ہیں آمال کو بھی جانتے ہیں نہیں بنا یہ لیکن افسوس یہ ہے یار جیسے آگے چل کر میں ان کی خدمت کروں گا استاد سے گرد یہ دیکھ منہوس اس وقت پتہ نہیں کیا بھوت اترا ہوا ہے کیا چین ان کا نکل گیا ہے کیا کیا لکھ رہا ہے یہ آگے جی لکھ رہا ہے ہاضا من فقہ عوف رحمہ اللہ وکان من الصحابہ یہ کہہ رہا ہے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فقہ ہے سمجھ ہے ان کی وکان من الصحابہ اور یہ صحابہ سے تھے حیث نفذ نفذ وصیت تصاب بن جسامہ بعد موته وعلم صحه قوله بالقرائن التي اخبروا بها بين ان الدينار 10 وهي في القرن ثم صار اليهودي فتابق کہہ رہا ہے یہ ان کی فقہ ہے کہ وصیت انہوں نے وصال کے بعد کی کہ یہ قرضہ ہے یہ واپس کر دو فلان کرو تو یہ وسیعت پر عمل کر رہے ہیں حضور کے صحابی وشال کے بعد لیکن خالی خواب تک نہیں رہ رہے ساتھ میں کرائن دلائل جمع کر رہے ہیں گھر والوں سے پوچھتے ہیں وہ جناب جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ سینگ لٹک رہا ہے اس کے اندر دینار ہیں اسی طرح دس دینار نکالے پھر جا کر یہودی سے پوچھا گھر والوں سے پوچھا تمام کرائن دلائل جمع کر لیے تو وسیعت جو ہے وشال واقع کے بعد صحابی پاک کی وسیعت کو انہوں نے پورا کر دیا ہے ہاں جی یہ وسیعت ہے ورنہ حضرت جی ذہن میں رکھو وہ وہ مال تھا تقسیم ہوتا تقسیم ہوتا میرے بھائی وہ دس دینار وارسوں کو تقسیم ہوتے لیکن نہیں ہوئے کیوں اس وجہ سے کہ صحابی نے ایک تو خواب دیکھا دوسرا قرائن یقین سے معلوم کر لیا یہ بار حق بات ہے لہذا وسیعت نافذ کر دی عليه